آج ہم سے لوگ کہتے ہیں دستار بندی کا کیا سلسلہ شروع کیا ہے یہ دستار بندی نہیں یہ کافروں کے سر پہ بمباری ہے ہم سر پہ باندھ کے کہتے ہیں یہ بھی ملا یہ بھی ملا یہ بھی ملا یہ بھی ملا اور گنو ظالمو گنو صبح گنو شام گنو تم نے مولوی کے لفظ کو ذلیل کیا تھا مولا والے کو تم نے ذلیل کیا تھا تاکہ مولا کو رسوا کر سکو ہم کہتے ہیں ہم نے تھوک دیا ہے کیمبرج کی صنعت پہ ہم نے تھوک دیا ہے ہارورڈ کی صنعت پہ ہم نے تھوک دیا ہے آکسفورڈ کی صنعت پہ ہمیں ان مدرسوں کی ڈگریاں یہ پگڑیاں سعادت کے مینار محسوس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایمان نہیں بیچے گا انشاءاللہ اللہ ان میں سے کوئی ماؤں بہنوں کے سودے نہیں کرے گا انشاءاللہ ان میں سے کوئی اپنے لخت جگر پکڑ کے کافروں کے حوالے نہیں کرے گا انشاءاللہ ان میں سے کوئی روپے پہ نہیں بکے گا کوئی پیسے پہ نہیں بکے گا کوئی لڑکی پہ نہیں بکے گا کوئی شراب کو منہ نہیں لگائے گا کوئی بجلی چوری نہیں کرے گا کوئی ٹیلی فون میں کرپشن نہیں کرے گا کوئی ریلوے میں بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرے گا کوئی شراب کا ہاں جام ہاتھ میں لے کر مسلط اقتدار کو ناپاک نہیں کرے گا کوئی جھوٹ بول کے ماحول کو گندا نہیں کرے گا یہ جان دینے والے ہیں رب کے لیے رسول اللہ کے لیے دین اسلام کے لیے ہے یہ وفادار ہے نامو سے رسالت کے نامو سے صحابہ کے ختم نبوت کے یہ وفادار ہے دین اسلام کے یہ وفادار ہے ایک ایک مسلمان کے